اسی لیے پیٹ میں مروڑ پڑتی ہے ان علماء کو دیکھ کر ان مدرسوں کو دیکھ کر یاد رکھنا تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ نبی کا قرآن چھوڑ دیں گے تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ خدا نخواستہ ہم نبی کا اسلام چھوڑ دیں گے تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نا نبی کا دین چھوڑ دیں گے آؤ اس حدیث کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو ہم نے تو نبی کے الفاظ بھی نہیں چھوڑے نبی کا انداز بھی نہیں چھوڑا نبی کا لہجہ بھی نہیں چھوڑا نبی کی سند بھی نہیں چھوڑی نبی کا طریقہ بھی نہیں چھوڑا جیسے حدیث نبی نے پڑھائی تھی ویسے آج پڑھائی جا رہی ہے نبی نے حدیث پڑھاتے ہوئے شاگرد کو زمزم پلایا تا صحابی نے اپنے شاگرد کو پڑھاتے ہوئے زمزم پلا دیا انہوں نے اپنے شاگرد کو پلاتے ہوئے پڑھاتے ہوئے زمزم پلا دیا آ جاؤ ہمارے اس شیخ کے پاس بیٹھو حدیث بھی پڑھائیں گے زمزم بھی پلائیں گے وہ ہم نے تو نبی کی اداؤں کو محفوظ کر رکھا ہے ہم نے تو نبی کے افکار کو محفوظ کر رکھا ہے ہم نے تو نبی کے الفاظ کو محفوظ کر رکھا ہے وہ اپنے ماں باپ کا نام نہ جاننے والوں آؤ ہم تمہیں حدیث کے پچاس ہزار راویوں کے نام بتائیں گے ان کے حالات بتائیں گے ان کی زندگیاں بتائیں گے ان کی صبح بتائیں گے ان کی شام بتائیں گے تمہیں تو اپنے باپ کا نام بھی نہیں آتا شاید تمہاری ماں کو بھی یاد نہ ہو اور یورپ کے درندوں اپنی ترقی پہ فخر کرنے والوں آؤ ان دینی مدارس میں محمد عربی کی ادائیں تک محفوظ ہو چکی ہیں تکبیر